اور جن کی تولیں ہلکی پڑی وہی ہیں جنہوں نے اپنجان جان گھاٹے میں ڈالے ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے